شفیق بن مسلمہ نے کہا کہ میں نے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فتنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے میں بولا میں نے اسے اسی طرح یاد رکھا ہے جیسے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بے باک تھے میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے مال اولاد اور پڑوسی سب فتنے کی چیزیں ہیں اور نماز روزہ صدقہ اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا مجھے تم اس فتنے کے بارے میں بتلاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا بڑھے گا اس پر میں نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ اس سے خوف نہ کھائیے آپ کے اور فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے پوچھا گیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا شفیق نے کہا کہ ہم نے حضیفہ سے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطن غلط نہیں ہے ہمیں اس کے متعلق حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پچیس